حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دستور کے مطابق مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں جب اسے ملے تو سلام کہے جب وہ اسے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے جب اسے چھینک آئے تو اسے دعا دے جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1433